ربكم عالم بكم إن إن يشأ يشأ يرحمكم أو يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض بعض النبيين على وآتينا داود زبورا تمہارے رب تم سے بنسبت تمہارے بھی بہت زیادہ جاننے والے ہیں وہ اللہ اگر چاہیں تو تم پر رحم کر دیں چاہے تمہیں سزا دیں ہم نے آپ کو اے نبی ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا آسمان و زمین میں جو بھی ہے آپ کے رب سب کو بخوبی جانتے ہیں ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دے رکھی ہے داود کو زبور ہم نے ہی عطا فرمائی ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے فرق مراتب تمہارے رب تم سے بخوبی واقف ہیں وہ ہدایت کے مستحق لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں وہ جس پر چاہتے ہیں رحم کرتے ہیں اپنی اطاعت کی توفیق دیتے ہیں اور اپنی جانب جھکا لیتے ہیں اسی طرح جسے چاہیں بد آمالی پر پکڑ لیتے ہیں اور سزا دیتے ہیں ہم نے آپ کو اے نبی ان کا ذمہ دار نہیں بنایا آپ کا کام صرف ہوشیار کر دینا ہے آپ کی ماننے والے جنتی ہوں گے اور نہ ماننے والے دو زخی بنیں گے زمین و آسمان کے تمام انسان جنات فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر ایک کے مراتب کا اللہ کو علم ہے ایک کو ایک پر فضیلت ہے نبیوں میں بھی درجے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے نبی ہیں کوئی بلند درجہ ہے چنانچہ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ نبیوں میں فضیلتیں قائم نہ کیا کرو اس سے مطلب صرف تعصب اور نفس پرستی سے اپنے طور پر فضیلت قائم کرنا ہے نہ یہ کہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ فضیلت سے بھی انکار جو فضیلت جس نبی کی عزرو دلیل ثابت ہو جائے گی اس کا ماننا واجب ہے اولو العظم پیغمبروں کا ذکر مانی ہوئی بات ہے کہ تمام انبیاء سے رسول افضل ہیں اور رسولوں میں پانچ اولو العظم رسول ان سب سے افضل ہیں جن کا نام سور احزاب کی آیت میں ہے یعنی محمد نوح ابراہیم موسا عیسیٰ علیہ السلام سور شورا کی آیت نمبر تیرہ شرع لکم میں بھی ان پانچوں کے نام موجود ہیں جس طرح یہ سب چیزیں ساری امت مانتی ہے اسی طرح بغیر اختلاف کے یہ بھی ثابت ہے کہ ان میں بھی سب سے اول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر ابراہیم علیہ السلام پھر موسا علیہ السلام جیسا کہ مشہور ہے ہم نے اس کے دلائل اور جگہ بست سے بیان کیے ہیں واللہ الموفق پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داود پیغمبر کو زبور دی یہ بھی ان کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داود علیہ السلام پر زبور اتنا آسان کر دیا گیا تھا کہ جانور پر زین کسی جائے اتنی سی دیر میں آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے یعنی زبور